سورت میں یہاں پہ ایک نوٹ کر لیجئے کہ ان میں مصبحات کی ترتیب اس طرح ہے ایک مصبحات میں سے عمر مصبحات سورہ حدیث پھر ایک ہے بغیر مصبح تصویر کے پھر ایک سورت آئے گی پھر مصبحات میں سے سورہ حشر پھر ممتحنا آ جائے گی بغیر تصویر کے پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مصبحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبحات میں سے تغابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے کہ جو بغیر مصبحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریر مرکز کیا ہے ان کا دس میں سے چار ادھر چار ادھر درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک ضمنی طور پر سمجھ لیے معاشرتی معاملات میں سے آئلی قوانین میں سے خاص بات ہے جس کے لیے یہاں پانچ آیتیں غالباً آئی ہیں پانچ ہیں یا چار ہیں چار آئے اس کے بعد جو سورہ حدیث کا مرکزی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسا علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تعریف ہوتی جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا فضا بنتا و ربوں کا فقات ہونا پائے ایک نہیں چار تھے وہ حضرت موسا بھی تھے حضرت ہارون بھی تھے رب رام کو اللہ و آخی ففرق بین اللہ و بین القوم الفاسقین یاد ہے یا نہیں پھر دو اور تھے پھر ان کے یوسا البین بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کو کہ جڑ کو اکھیڑنے کے لیے وہ جماعت جو ہے حزب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا it going to take it line down ٹھیک ہے آپ کو واک آؤٹ دے دے گا جائیے جی آپ چلا اپنا دین حقائق کر دیجیے شیطان اور شیطان کا لاؤ لشکر اس کے چیلنج چانچے اس کے ایجنٹ وہ ہے ہزب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب ہزب اللہ اور ہزب الشیطان کا تقابل آیا اور ہزب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسور ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئے غم سے کام نہ لو یاد ہے کسی کے نام چڑانے والے نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسد کو خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حزب اللہ مضبوط رہے مستحکم رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا مضمون پہلے آ گیا ایک معاملہ خاندانی آئی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول تو یہ ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے اور عرب میں یہ رواج تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوں گی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سی قسمیں ہیں طلاق رجعی رجئی ہے طلاق بائن ہے طلاق مغلف ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہاں اس کے پیدل اور چیز تھے بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ تم میری ماں کی طرح ہو بس ختم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلط کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لیے حلالہ نہیں یا کہہ دیا ماں کی پیس کی طرح ہو ماں کے جسم کے کسی حصے سے دے دیکھوں اب تو تم میرے لیے تو میری ماں کے فلا چیز کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا مستقل جدائی ہو گئی اس کو زہار ہیں یہ واقعہ پیش آ گیا صحابہ میں سے ایک صاحب تھے اور سب نے سابق انہوں نے اپنی بیوی خولا بن کے کے ساتھ زہار کیا بچے سے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روتی پیستی حضور کے پاس یہ کر دیا اس نے میں کیا کروں گی اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رل جائیں گے حضور نے کہا میں تو میرے پاس تو کوئی ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤں تمہیں جب تک یہ قرآن کی طرف سے وہی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ سیکھ رہی ہے حضور سوچیے تو صحیح میں کروں کیا کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں یہ خلاف ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہ اللہ بھیج جلدی سے کوئی میرے لیے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وہی نازل ہوئی قد سمے اللہ قول لطیۃ اللہ جب کا فیصد اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں وہ تشتکیل اللہ اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لیے راستہ پیدا کر وہ اللہ و کاما اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے ماں بہن جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسن ہو رہی تھی بلاہ یسما اور کہا وہ سمی ان اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہذا اب اس خولا بنت سالبہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا جو اس میں آیا مستقل قانون کی حیثیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شامل کر دی گئی اللہ دینا نسائے اے مسلمانوں کے میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ماں ہوں نہ ان مہا سے وہ ان کی ماں تو نہیں بن جاتی کہہ دینے سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا وہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی مانی نہیں ان امہات ہم نہ ہوں کہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے میں یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اور بہت ناپسندیدہ بات ہے بہن اللہ غفور اللہ تعالیٰ آفو ہے وہ آپ فرمانے والا ہے اور غفور ہے بخشنے والا ہے کیونکہ ابھی تک یہ رواج تھا چل رہا تھا لہذا اگر اور سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے بلدی اللہ الما قانون وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشویش دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں ارادہ کرنا چاہیں مجھے ماں کالو جس بات کو انہوں نے کہا تھا اسے واپس آنا چاہیں تحریر اور قبل تماسا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مست کرے تو ادون ابھی گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ادا کرو اب بات ختم ذالکم تو ملب یہی ہے جس کا کہ تمہیں بات کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے وہ اللہ بما کا خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وہ ملم جدید تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی اور وہ ایک اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آزاد کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ملب فسیاب و شہرین من قبل یہ تماسا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی بقر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھوئے اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیچ میں کوئی چوٹے نہ نبی اس وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو وہ اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائبٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا پمن لمبی یس فلتام فیقام تین مسکین تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہ ہو بھی من اوسط ماتو پیمون اہلی وہ کھانا ہو بھی تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ اوسط کھانا ذالک لتؤمنوا رسول ورسولہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا اس کا مفہوم کیا ہے یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب ہوا بات سمجھ میں آ گئی واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین بڑھے گا اس کا مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے یمن علیہ کا نسلم کو اللہ تمن علیہ اسلام کو اللہ یمن علیہ کم لمان ان کن کمل ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا لال و یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسک ہو جائے اللہ پر اس کے رسول پر وکیل کا حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہے ولی کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ان كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العظیم جیسا کہ میں کر چکا ہوں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو انبیاء کرام کی بے ست کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظام میں ابن قسط کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد ایک صحیح کرنی پڑے گی اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں جن کو کہ کچھ پرولیجز حاصل ہوں بس فرض کیجیے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے جبر ہے ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا گوڑا کا ہیو ناٹس کا ایک ہوگا ہیپس کا وہ حیض والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ رجسٹ کریں گے تو تھر لہذا ایک کشاکش ایک تصادم ناگزیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہے جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا ان نزیلا یحادون اللہ و رسول یہ بھی حدیث سے ہی بنا ہے محاددہ باب مفاعلہ جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تکمیلی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی کوئی ذاتی تب کلش نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے براکم میں غالمین اب آیات اللہ ہی ادھر تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی جانے اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے کتابیں لکھتے رہیے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے تو اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی ان دون اللہ و رسول کو کبا کوبے تو لذیل قبل وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی قوم نو تباہ ہوئی قوم ہو تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے وقت انزلنا آیاسم بینات اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قومیں ہیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کے مفر تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا ولیل قاسرین آزاد و مہین یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے یوم جمع اللہ بے ماں جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے اللہ و نسور اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا وہ نسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے وہ اللہ عالا کل شہین شہید اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران ہے اللہ و معافی سماوات و معافی الارض کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے زمین میں ماں یقون من نجوا صلافت اللہ اور آب ہوں نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چنہیں گولیاں شروع کر دیں ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے اس کے قواعد و ضوابط کو مضبوط رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تقریبی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگویں کر رہے ہیں تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام ڈائلگ ہو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی اب سمجھ میں آ گئی ہے لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائے تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ بہت بڑا سمجھیے کہ سب میں قاتل ہے زہر ہے مہلک زہر تو اس کا ذکر ہو رہا ہے ماں یقون بن نجوا سرا جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد اللہ ہوا راب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا بلا خبر اللہ ہوا سادس نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا بلا ادنا من غالب ادنا کیا ہوگا دو ہوں گے سراثر سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے بلا اکثرا اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگس ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے وہ ماہم اے نما قانون یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدیث میں بھی آئے تھے وہ ماحم اے نما کن تم اللہ ہوا ماہوم اے نما کانو وہ تو موجود ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں سما یونب ہوں میں ماں آنے پھر ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن ان اللہ بک الشعین علیم یقین اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے الم طرح نظیر نحو علی نجوا کیا تم دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے یہ آج جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے آج نمبر ایک سو چودہ لا خیر فی کثیر من نجواہم اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے سما یادہ نے مانگ ہوا کہ وہ پھر بھی وہ ارادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا ارتقاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے کیمے بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگ میں کرتے تھے بڑے تناجاؤں نہ بل اس میں وہ و معاشیت الرسول اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معاشیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر میں بہت شاخ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہٰذا ان کے اوپر جو شاپ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت وہ معاشیت رسول رسول کی لاپرواہی ویزا جاؤ کا حیا کا ببادب جو ہے کبھی اللہ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساہی میں یہ مضمون آیا تھا تہیا عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حیا اللہ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دراز کرے طویل کرے اچھی زندگی دے تو اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنگ ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم مجھے السلام علیکم سام کی مانی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا بھائی راہ جاؤ کا حیاؤ کا بال اب کبھی اللہ وہ یقول اب دیکھیے یہ نفسیاتی بات ہے دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لولا یعظم اللہ بما نقول اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستافی پر فوراً ہماری زبانیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدیب میں دیکھا تھا کہ پھر وہ جو تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی ہے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک شرارت کی السلام علیکم کا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استضاء کا بھی برداشت نہ کرتا ہس مہم جہنم ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے جس لونا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیسل المسیر اور بہت برا ٹھکانا ہے یا جو رہا منو ادا تنا جے تم اے ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیحدہ جا کر بات کرنی ہو فلاں تنازع میں ودوان و معافیت الرسول تو دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا ہے اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر جاتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے بناج اور بالبل و تقوا ہاں علیحدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو بھلائی کی تلقین کرو صدقہ و خیرات کی تلقین کرو بتق اللہ لے کو شرور اور دیکھو اس اللہ سے ڈرتے رہو اس کا تقوا اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا ان نمن نجمہ من شیطان یہ نجمہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے میں یہاں جو آ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ رنجیدہ ہوں ایک تو یہ کہ ساری ان کی اسکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا بات ہے وہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسیاتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی ادھر خسر پسر کر رہے ہیں تو خاص خواہ آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک الٹا اثر ہوتا ہے کبھی کبھی خاص طور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے چڑانے کے لیے بے جہ ملینا امن تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ حزن سے دو چار ہوں دلگیر ہوں دل گرفتہ ہوں شعین حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے عزم سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک نہیں سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتا اللہ پر یہ تبق نہیں اور اہل ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہل ایمان کا توقل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے لیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یا مرکوم سے بھی ان منافقین کا عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے اور جو جو بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ کوئی فکرے بھی چست کرتے جا رہے ہیں پھر یہ کہ وہ علیحدہ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فکرے بھی سچے مسلمان نے سن لیتے تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری تو گویا کہ گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیحدہ تالقہ بنا کر تو اس کے لیے اگر ان سے کہا جائے تو کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیحدہ گروپ بنا کر نہ بیٹھو کھل کر بیٹھو معلوم کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے پس تو تم کھل کے بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا بڑی عمدہ انداز ہے نصیحت کا فن سنو یار فی اللہ امن ہوں ان کو اور جب کہا جائے تم کھڑے ہو تو چلے جایا کرو اٹھ جایا کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ طے ہو گیا ہے اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزید باقاعت ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئزن کی سلسلہ پیدا کرنے والی شے اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع ختم ہو گیا آپ جائیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اٹھ کھڑے ہوا کرو یرفا اللہ الدین عامن منکم اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا بلدین ابوت العلم درجات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیقی علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا اللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے یا الذین امن یا ناجے تم رسول فقد بین نجوا کم صدقہ اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کچھ حق کا دیا کرو اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حدود سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے تو عبداللہ ابن ابئی کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے سب میں ہوتا تھا پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود اور کہہ رہے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیت یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے اور وہ تھا مدینے کا چودھری اس لیے کہ خزرت کا سردار تھا اور خزرت بڑا قبیلہ تھا اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے پھر خزرت کو اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا بس تاج کوشی بات تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے اب اس کے جو بادشاہی کے خواب سے سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی اب نو سے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا اسی طرح یہ کہ آ جائے رسول تو اب آپ نے کیونکہ مال سے جو ہے محبت بہت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کو صدقہ دے کر پھر ڈرا کے حضور سے بات کیا تو ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی کوئی آبادہ نہیں ہوا ان میں سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا یہ یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے یا نظو امر یا رسول نجوا تم صدقہ کا خیر الرقم و اکثر یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے فیل تجرب اللہ ہاں اگر تم غریب ہو تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شہر ہے تو اللہ تعالیٰ غفور اور یہ گنجائش تھی لیکن یعنی ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے وہ تو متمول لوگ تھے مرفع الحال لوگ تھے اس کے بعد فرمایا اشفق تقدم بین صدقات کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فلم و تاب اللہ علیہ جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر عنایت فرمائی تو آتی مصلا و زکات واطی اللہ و رسولہ تو بس ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اللہ خبیر اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں علم طرح نظیر تم اللہ وغیرہ بنگوا والے علیہ کیا تمہیں غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جو جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مغزوب علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے اوس کے ہو یا خدرت کے جنہوں نے ان سے ابھی تک جارانے گانٹھے ہوئے ہیں دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو الم کل نظیر تبدہ قومن غزے بنوا ہوئے ہی ماں ہوں بنکو من ہوں وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے یہ منافقین کا یہ رول لا الہ الا اللہ اولا مذہب زبین بینظال کی سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے بجا فون عالل کردے میں بہم لمون اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں آمد اللہ الحم عذاب الشریلا اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب ان لہم شاہ ماکان یا ملون یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے وہ بہت ہی برا ہے اتخذوا ایمانہم ہوں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جہاں کسی بات پر غریب خدا کی قسم اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا یوں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرمت میں آپ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کروں لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا سبیل اللہ تو وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے عذاب سے اللہ کے راستے سے فلحم عذاب و مہم کو ان کے لیے احانت آمیز عذاب ہے لن تہنی ہوں اموال ہوں اللہ اولاد ہوں اللہ شیا ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی الائے کا صاب النار یہ حقیقت جہنمی ہے کیا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایک بظاہر کون ہے بظاہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھرتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان تھے جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلسلے میں قسمیں کھاتے تھے کر منافقون کارو ان نگر رسول اللہ و اللہ یادم ان رسول و کاغبون یہ منافق جو کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں یوم سوم اللہ جمیان جس دن کے اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا یا لفون اللہ کما یا لفون تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جا کر یہ چوکنے والے نہیں یا لفنا لقم جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں یا سمون الحمد للہ شاید سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھی تھی ہم نے روزے رکھے تھے ہم نے واقع ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے بھیا سمون اللہ شہن کا آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں استحمد علیہم الشیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر فانسا ذکر اللہ اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد الا لائے شیطان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے ایک تو وہ ہے کہ جو کھلم کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں مشرقین مکہ سے کھلم کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھلم کھلا اسلام تھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں گے اپنے باطل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففتھ کالمسٹ انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا مزید اگلی صورت میں سورہ ہر صبح یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے ہزم الشیطان کے اصل میں رکن تھے ہز ال شیطانا حزب ال شیطان حم الخوا سے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہ و برباد اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جب ہزب الشیطان کی یہ کارروائیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو ہزب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ان میں اللہ کا فل ازر ابھی انہیں کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جو حدود اللہ و رسول ہوں الا کفل ازلین یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے سب سے زیادہ ذلیل ازل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ نسا میں ہے ان المنافقین فی الدرک درکن من النار یقین المنافقین جو ہے وہ آگ سے سب سے نچلے طبقے میں ہوں اب وہ مضمون آ گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامین میں نے کئی مرتبہ کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قطب اللہ ہے لازمند نہ آنا اور رسولی اللہ نے طے کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازمن میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں وقت سبکت کرے متنالباد نل سلیم لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لہم الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اٹل ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا کرے متنالباد نلم سلیم لہم یقیناً ان کی مدد کی جائے گی وہ ندنا لہم الغالب ہمارا لشکر ہے حزب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا لشکر لازمن غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا ان الزین اللہ و رسول وہ تو لحاظ دلیل ہوں گے کہتا اللہ اللہ رسولی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے زور آور ہے اب اس میں جو ٹیسٹ آ رہا ہے ہزب اللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لایا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کاٹ دیا تب تو آپ حزب اللہ میں ہے اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزب اللہ میں نہیں ہونا لا جو قومن بل پر منحص اللہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقت ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو انرٹ ہوں پیسو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہو اسلام کے خلاف ان کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحدہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں رجسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزب اللہ سے آپ خارج ہو گئے لا يؤمنون بالله قوم الاخر اللہ من جو الله رسول نہیں پاؤ گے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگے بڑھا رہا ہو ان سے کہ جن کی مخالفت ہے اللہ سے اس کے رسول سے بلا کانو آبا ہوں خواب ان کے باپ ہوں او ابنا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں او اخوان ہوں یا ان کے بھائی ہوں او اصیرت ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں اب وہی نوٹ کر لیجیے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کل انکان آبا کم و ابنا کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و امبار قبوہ و تجارت ان کا سادہ و کسادہ و مساکر و تردو رہا اللہ و رسول ہی و جہاد ان کی سبھی نہیں اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلیں بھی آگ منعقد کر سکتے ہیں نعتوں کے اندر زمین آسمان کے کلابے ملا سکتے ہیں اصل میں جو ٹیکس ہوگا کہ واقع اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد ان کی نہیں سے ہوگا وہ تو ٹھوس ہے تو اگر وہ آٹھ چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی بسو تو جاؤ انتظار کرو حتہ یاتی اللہ ہو گئے عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وہ اللہ اللہ حضرت قبل اللہ ایسے ناہنگاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم وزن آیا چاہیے لا قومن جو قومن یو بن آخر آباہ او ابلا ہوں او اخوان ہوں او اشیرت ہوں اوی قروبان یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا کسی کو پختہ کر دینا طے کر دینا لکھ دیا نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے وائی اللہ ہوں میں ہوں اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے غیر مرئی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے وہ یدھ خلو جنا کے تجرب تاثر و خالدین افیہ اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ عنہم و عنہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا الا ہزب اللہ اب یہ آیا ہے کنٹراکٹ وہ الشیطان یہ ہزب اللہ الا ہزب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اللہ حزب اللہ حمل مف آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے یہ مضمون اس سے پہلے سورہ معاہدہ میں بھی آ چکا فائن حزب اللہ حم الغالبون وہاں آیا فائن حزب اللہ حم الغالبون اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے اللہ وہ بھی کو فلاح ملنے والی ہے کہ جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے اللہ مرب بن ہوم اللہ مرب بن ہوم اللہ مرب ہوم آمین یا رب العالمین بارک اللہ علی العظیم و نفانی علی ویا تم ملایا تو حکیم